ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے انہیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا اور ابو معبد نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب لوگ سلام پھیرتے تو مجھے اس بات کا علم اسی بلند آواز کے ساتھ کیے گئے ذکر سے ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھارہ